بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ تھا اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں فرماتی ہیں آخری وقت میں فرماتی ان نہ من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی بینا سحری و نہ ہری کہتی اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی یہ بھی ہے مجھ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی میری باری کے دن میں ہوئی اور میری میری میری جو ہے یعنی میری گلے میری گردن میرے گلے اور میرے سینے میری گود میں ہوئی ہے میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے اللَّهَ اللہ بَيْنَ رِيقِ و ریخی ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت میں دیکھیے استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت میں وفات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا کیسے کہتی کہ دخل الرحمن علیہ عبدالرحمان و عبد الرحمن ہمارے گھر آئے ان کے بھائی کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی ان کے ہاتھ میں مسواک تھی وہ انا مسندت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگائے تھے آپ کی طبیعت بہت خراب تھی بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ٹیک لگائے میری گود میں ہی تھے فرائی تو میں نے آپ کو دیکھا آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے آپ کو دیکھا آپ بات نہیں کر رہے تھے تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسواک دیکھ رہے تھے آپ کی نگاہ مسواک پر جمی ہوئی تھی وہ عرف تو ان سواک تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں آپ کو مسواک چاہیے فقل تو آخد لکھ نے کہا میں آپ کو مسواک چاہیے مسواک آپ کے لیے لوں میں یہ مسواک فاشار اب راسی آپ نے اشار سے کہا ہاں فاشار براسی ہی انام فتنا ولس ہوں میں نے وہ لی تو وہ مسواک آپ کو سخت لگی وہ مسواک ابھی یعنی سخت تھی نرمی نہیں تھی اس کے اندر اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کچھ کر سکتے تھے آپ کا آخری وقت ہے فاشار فتنا فشتد فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو نرم کر کے دوں مسواک آپ کو نرم کر کے دوں فاشار براسی ہی انام سے کہا ہاں نرم کر کے دو مجھ کو فرماتی کہ میں نے اس کو نرم کیا اس کو چبا کے حضرت عائشہ نے چبا کر اس مسوا کو نرم کیا فمر رہو بین ہی ارک وتن و البتن بتن یشک عمر فی ہاں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک برتن چھوٹا رکھا ہوا تھا اس میں پانی تھا فلما فلم وچھا ہو آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالتے پانی کے برتن میں اور اپنے چہرے پر موت کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے یقول اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ موت کی سختی بہت شدید ہے موت کی سختی بہت شدید ہے ثم نصب يده جال یقول پھر رفیق اللہ اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا الرفیق رفیق الرفیق ار رفیق یعنی اللہ کے قرب والی اونچا مقام اونچا اللہ کا قرب والی جگہ الرفیق رفیق الرفیق ار رفیق آپ یوں کہتے رہے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ تھے گویا کے دعا کے لیے تھے اور آپ بار مسلسل دعا کرتے رہے الرفیق رفیق الرفیق ار رفیق کہ فرماتی آپ کرتے رہے کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کیا ہو گیا آپ کا ہاتھ گر گیا ہے آپ کی وفات ہوگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے اور آخری وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کی ہے یہاں تک کہ آپ آپ کی وفات کے وقت مسواک کی آپ کو حاجت ہوئی تو مسواک نرم کرنے میں حضرت عائشہ کا لعاب آپ ساتھ لے گئے اور نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے انبیاء اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے یہ بخاری کی روایت جو میں نے بیان کی اللہ کے نبی یہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور عائشہ اس کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں دم توڑا ہے اور آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے راضی رہے ایک روایت میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ ہی میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا من ازواج من ازواج کفل جنت میں آپ کی بیویاں کون ہوں گی اما ان کی جہاں تک کہ تیرا معاملہ ہے تو تو جنت میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے قالت خلیہ اناخا ان لم یا تکرم غیری کہتی مجھ کو یہ خیال گزرا اس بات سے میں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی میرے سوا کماری نہیں تھی تو آپ ہتاشہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں یہ حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا حضرت عائشہ کے سامنے قالت فتکلمت انا تو میں نے بھی کہا میرا کیا کالا فقال اما تردین ولاخر آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں میری بیوی رہے تو دنیا میں بھی میری بیوی اور آخرت میں بھی میری بیوی کل تو بلا کہا کہ ہاں بالکل اللہ کی قسم مجھ کو تو چاہیے ہی کالا فنتی زوجتی فی دنیا والآخرہ تو سن تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی رہے گی یہ حاکم اور ابن حبان کی رواج ہے لیکن اس کے باوجود عطائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس فضیلت کے باوجود اللہ سے ڈرتی رہتی تھی مسروق تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے پر یہ آیت پڑھی عطائشہ کے سامنے آیت پڑھی فمن اللہ علیہ کہ جنتی کہیں گے اللہ نے ہم کو بچا لیا ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اور ہم کو دھوئیں والے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا ہے جنتی جنت میں جانے کے بعد ہی کہیں گے فبکس تو رونے لگی ہے من وقین عذاب السموم اور کہنے لگی بار بار کہنے لگی کہ اللہ مجھ پر مجھ پر احسان کر دے مجھ کو دھوئیں والے جہنم کے عذاب سے بچا لے ان کو فضیلتیں معلوم تھیں نبی کی بیوی دنیا میں بھی آخرت میں بھی لیکن واقعی جب ایمان سینے میں زندہ ہوتا ہے تو ایک انسان اپنی نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہتا ہے لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں کو اپنے لیے حلال کرنے لگتا ہے وہ توبہ چھوڑ دیتا ہے وہ گناہوں کو کر کے اپنی کسی ایک نیکی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے لیکن واقعی مومن اور متقی ہوتا ہے کہ نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری نیکیاں رد نہ ہو جائیں کہیں میرے کسی گنا پر میری پکڑ نہ ہو جائے تو کہتی ہیں کہ اللہ سے دعا کرتی تھی رب من اے اللہ میرے اوپر احسان کر دے وقینی عذاب اداب اور مجھ کو عذاب دھوئیں والے عذاب سے بچا لے ایک روایت میں فرماتی ہے لما رائے چو مینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش ہیں بڑے خوش ہیں تو یا رسول اللہ ادعو اللہ علی میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے فقال فلی عائشہ ماں تقدم و ماں وما تاخر آپ نے دعا کی کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے ماں اسرت وما و ماں اس کے گناہ چاہے وہ کھلے ہوں چھپے ہوں سارے کی کرتے ہیں فضحکت عائشہ حتی سقط فی من الضحک فرماتی ہیں کہ ایسا ہسی حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئی کہ منہ پیٹ میں چھپا کے ہنسنے لگی اتنا خوش ہو گئی دم کیا دعا دے دی میرے نبی نے کھلے چھپے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے اس کے اس کو پاک صاف کرتے ہیں اتنا خوش ہوئی مغفرت کی دعا سے کہتی میں اتنا ہنسی کہ میرا میرا جو سر ہے پیٹ میں چلا گیا مطلب لوٹ پوٹ ہو گئی کال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کی رخی دعا آپ نے کہا میری دعا سے تجھ کو بڑی خوشی ہوئی یعنی میری دعا بہت اچھی لگی تجھ کو فقالت لا یسرنی اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں خوش نہیں ہوں ایسا کیسا ہو سکتا ہے کیوں خوش نہیں اتنی اچھی دعا مجھ کو آپ نے میرے لیے کی ہے فقال واللہ انہا لدعائی فی کل صلاح آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے افسوس ہے مسلمان پر کہ وہ نبی اس امتی کو اپنی کسی نماز میں نہ بھولے اور یہ امتی نبی کو بھی بھولے اور نماز ہی کو بھول جائے کہ کیا یاد رکھا اگر نبی یاد آتا ہے تو بارہ ربیع الاول کے دن یاد آتا ہے اور صبح سے شام عمر کٹ جاتی ہے زندگی نکل جاتی ہے جوانی نکل جاتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آتا ہے کہ میرا کوئی نبی ہے جس کی سنتوں کا اہتمام کرنا میرے لیے ضروری ہے زندگی بھر یہود و نصارہ کی سنتوں پر ان کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے مشرقین اور کفار کے طریقوں کو اپناتا ہے سماج کو کبھی باپ دادا کو کبھی کسی کو زندگی میں اپنا نبی بنا لیتا ہے اور اس نبی کو بھول جاتا ہے جو کسی نماز میں کسی دعا میں اس کو نہیں بھولے ہیں کتنی شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے واقعی مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولے آپ کی سنتوں کو نہیں بھولے آپ کے حکموں کو نہیں بھولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے جیے واقعی یہ مسلمان ہے ورنہ صرف آدمی کا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا اللہ کے ہاں ہی کافی نہیں اللہ کے ہاں ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے آدمی مسلمان و مومن ہونا چاہیے اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اخیراً یہ کہ محمد ابن عمر کہتے ہیں توفیت عائشہ لیلت الثلاثہ لسبع عشرہ لسبع عشرہ مدت من شہر رمضان کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سترہ رمضان کو ہوئی حضرت عائشہ کی وفات بھی کب ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں سترہ تاریخ کو ہوئی ہے سترہ رمضان کو وفات ہوئی سنت ثمان و خمسین اٹھاون ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھی تقریباً نو دس گیارہ کے آس پاس آپ کی وفات ہوئی ہے ہجرت کے دسویں سال دس سال تک آپ مدینہ میں تھے اور اس کے بعد پچاس سال تک ہلتاشہ رہی ہے آپ کے بعد امت کو دین سکھاتی رہی ہے وہ دفنت میں لئی بعد الوطر اور وطر کی نماز کے بعد ان کو دفن کیا گیا رات میں وہی یوم بن تو ستین و ستین سنا اور جب وفات ہوئی تو ان کی عمر چھسٹھ سال تھی سکسٹی سکس اس عمر میں دفن کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً یعنی پچاس سال تک وہ امت کے لیے دین سیکھنے کا زندہ نمونہ اور ایک زندہ کتاب بنی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی باہر کی زندگی اور قرآن و سنت کے اعتبار سے فہم و شرح کے اعتبار سے مصدر بنی رہی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہر مسلمان عورت کو امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو عطائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق تھیں